But. جو فوج تھی ایران کی جو فوج تھی اس کی تعداد تھی تیرہ لاکھ حضرت مصالح نبی جی علیہ صاحب السلام جب بحیرہ کلزم کے کنارے پر پہنچے اب آگے کھاٹے مارتے ہوئے سمندر پیچھے سمندر تو موسا علیہ اسلام کی قوم نے موسا علیہ السلام پر پت کے بیماری کا اظہار کیا یہ واقعہ آگے ان شاء اللہ فروش ہو رہا کہ کرائے گا بہرحال اللہ کا بار بتانا یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسا علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی اور پھر ان کا لشکر اس میں ڈوب کیا جب یہ دوسرے کنارے پر پہنچے وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے جو اپنے بتوں پر جم کر بیٹھی ہوئی یہ جم کر بیٹھنا اس کو ایک ہیں اور رمضان مبارک کے آخری اشرے میں یہ ایک سنت ہے جو کیا جاتا تو جم کر بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے حضرت علیہ السلام سے کہا جیسے یہ کتنے خوش نصیب ہیں جو اپنے معبود کو چاہے وہ فرضی معبود ہوئی ہے تو اس کے سامنے دیکھ رہے ہیں ایک ہم بد نصیب ہیں کہ اپنے معبود کو اپنے رب کو دیکھ نہیں سکتے لہٰذا اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ رب کا کوئی مجسمہ بنا کے آپ ہمیں دیں تاکہ ہم اس کو اپنے سامنے رکھ کر اس کی عبادت کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی اپنی آنکھوں کے سامنے تم اللہ کے سوا دوسروں کو رب ماننے والوں کا دیکھ چکے اور یہ اس وقت جو بدھوں کی عبادت کر رہے ہیں یہ بھی انجام کار ہلاک ہوں گے تو کیا وجہ کہ تم یہ نادانی کی بات کیوں کرتے ہو کار پہ غلطی ہو گئی آپ ایسا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات کا مجموعہ عطا فرمائے تاکہ ہم اس کی بات کریں ٹھیک موسیٰ نبی نے علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دعا کی تو اللہ نے فرمایا کہ آپ تیس دن کے لیے کوئی لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا کہ میں تیس دن کے لیے اللہ کی طرف جا رہا ہوں ایک مہینے کے بعد تیس دن کے بعد واپس آؤں گا اللہ کے احکامات کو مجموعہ لے کر آؤں گا اور اس اسلام میں پیچھے انہوں نے اپنا جانشین حضرت ہارون علیہ السلام کو بنایا حضرت مصالحہ نے پچھلا سما کے شکر ہے تو اللہ و تعالیٰ نے دس دن کا اضافہ فرمایا یہ آزمائش کے لیے تھا اور دس دن کا اضافہ کیوں فرمایا ظاہری سبب اس کا یہ ہوا کہ تیس دن کے بعد یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیس دن رات کا روزہ رکھا ہے نہ کچھ پیا ہے نہ کچھ کھایا تیس دن تک ایک دن کے بعد جب اللہ تعالی سے ملاقات کا وقت آیا کہا کہ اللہ سے جب کلام کروں گا تو یہ میرے سے یہ ایک بدبو اٹھے گی فاقے کی وجہ سے تو یہ بات مناسب نہیں تو لہٰذا انہوں نے کسی طرح کی ٹہنی لے کر یہ منہ کو صاف کیا مسواک کیا تو اللہ تبارک بتا رہے ہیں کہ کیا منہ سرا کے جس کو تو بدبو کہہ رہا تھا یہ تیرا مجاہدہ یہ ہمیں اتنا پسند تھا کہ یہ بدبو تو ہمیں کستوری سے زیادہ پسند لہذا تم نے وہ ظاہر کر دی اب اسی کیفیت کو بحال کرنا اس لیے دس دن مزید تم روزہ رکھو تو حضرت مصالحہ نے صاحب اسلام نے دس دن مزید روزہ رکھا تو یہ چالیس دن کا ہے تو چالیس دن کو خاص نسبت حاصل ہے انسان کی اصلاح کے لیے تو یہ چالیس کاغذ اسی سے تبلیغی جماعت والوں نے یہ رسیہ نکالا ہے کہ یہ چالیس دن کو انہوں نے حساب رکھا ہے یہ یہیں سے نکالا ہے اربعین علیہ تو یہ چالیس رات دن کا نظام یہ ایک نظام کے تحت ایک نظم میں اپنے آپ کو دیا جائے تو اس سے انسان کی زندگی بدل اسی طرح انسان جو ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو اس کا بھی ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں آنا یہ چالیس چالیس دن میں چالیس قاغ اللہ کے نزدیک یہ خصوصی رکھتا ہے امبیائی کرام علیہ مساط السلام کو نبوت عطا فرمائی گئی چالیس سال کی عمر میں تو یعنی چالیس قیادت کو خصوصیت حاصل حضرت مصالح نبی جین علیہ السلام نے اللہ کا و تعالیٰ سے کلام کیا اللہ نے ان سے کلام فرمایا انہوں نے کلام کیا جب کلام کیا تو کلام کے جیسے اشتیاب پیدا ہوا کہ جس سے کلام ہو رہا ہے تو اس کا دیدار بھی ہو جائے اشتیاق ہوا اس سے ایک مسئلہ اور معلوم ہو رہا ہے کہ خواتین کو چاہیے کہ غیر محرم سے گفتگو کرنے سے اجتناب کریں جب غیر محرم ان کی آواز سنیں گے تو غیر محرموں کے دل میں اشتیاق پیدا ہوگا اس کا چہرہ دیکھیں جب وہ چہرہ دیکھنے کی خواہش کریں گے تو معاملہ آگے گناہ کی طرف بڑھے گا تو اس لیے فرمایا گیا بگڑنا عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے عورت کے لباس کا پردہ ہے عورت کی زیب و سینت کا پردہ ہے عورت کے چہرے کا پردہ ہے آواز کا پردہ نہیں کہ آواز دین کی تعلیم کے لیے ضروری ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حضرات حاضر ہوتے تھے حضرت سے دین سیکھتے تھے پردے میں دین سیکھتے تھے پردے میں یعنی آواز سنتے تھے آواز کا پڑھنا نہیں لیکن آواز جو ہے وہ آغاز ہے اس راستے کا تو اس لیے احتیاط کا تقاضا ہے کہ غیر ضروری طور پہ آواز بھی نہ سنائی جائے ہاں جہاں دین کا مسئلہ ہے تعلیم کا مسئلہ ہے تو وہاں ہے تو غیر ضروری گفتگو سے اجتناب کیا جائے حضرت محسالہ نے بجنا علیہ السلام سے جب اللہ کرباز پتہ ہم کلام ہوا تو اشتیاق پیدا ہوا اپنے اپنے رب کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا جو درخواست کی کہ اللہ کا مجھے اپنا دیدار کرا اللہ کا بعد بطال نے فرمایا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے لہٰذا یہ پہاڑ کی طرف آپ نظر کریں میں اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالتا ہوں اگر پہاڑ اس تجلی کو برداشت کر گیا تو آپ بھی مجھے دیکھ سکیں گے تو صفحہ نمبر دو سو تینتیس پر اللہ کا بار بتانا نے پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالی جب پہاڑ پہ تجلی ڈالی تو پہاڑ تجلی کو برداشت نہ کر سکتا وہ لیتے اور اس کی کیفیت کو دیکھ کر حضرت مرسا علیہ السلام بے ہوش ہو کر گئے جب افاقہ ہوا تو فرمایا کہ ہوا کہ تو پاک ہے کہ تجھے اس دنیا میں دیکھا نہیں جا سکتا میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے اس بات کو مانتا ہوں کہ تجھے دیکھنا ممکن نہیں اب اس سے بعض لوگوں نے ایک نتیجہ نکالا کہ اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا لیکن یہاں جو بات قابل غور ہے کہ اللہ کا بتارے نے کرنا کہ میں اپنی تجلی گھنٹتا ہوں کس پر پہاڑ پر دنیا کے اندر سب سے زیادہ یہ مادی ماحول ہے اور جو آخرت کا ماحول ہے وہ روحانی ماحول ہے تو یہ جو زمین کا ماحول ہے یہ مادی ماحول ہے اور مادی ماحول کے اندر مادی لحاظ سے سب سے زیادہ جو پختہ چیز ہے وہ پتھر ہے تو میں پتھر پہ تجربے ڈالتا ہوں تو معلوم ہوا کہ مادی ماحول میں اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا سب سے زیادہ جو کثیر چیز ہے بھاری چیز ہے وہ پتھر لیکن پتھر بھی تاب نہیں رکھتا اللہ کے دیدار کا لیکن اس ماحول سے نکل کر جب دوسرے ماحول میں جائیں گے تو وہ کثافت کا ماحول نہیں وہ لطافت کا ماحول لطیف ماحول ہے تو اس میں اللہ کا دیدار ہوگا نبی علیہ صاحب السلام نے بھی معراج کے موقع پر اللہ کا دیدار کیا لیکن کہاں زمین پر زمین کے ماحول سے نکل کر اس روحانی ماحول کیا کیونکہ میں اس کی مثال حد کرتا ہوں اور جس سے یہ فرق بڑا واضح ہوا نبی علیہ صاحب السلام کی خدمت میں جب اسلام تشریف لاتے تھے جب پہلی بار تشریف لائے جب السلام اور وہی فرمائی ملاقات ہوئی اس کے بعد نبی علیہ صاحب السلام نے اشتیاق فرمایا سے کہ میں آپ کو اپنی اصلی حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں یبرِ السلام نے فرمایا کہ حضرت آپ مجھے اپنی اصل حالت میں نہیں دیکھ سکتے آپ اس کتاب نہیں رکھیں گے لیکن حضرت اشتیاق تھا جو السلام نے ان کی بات کو رد نہیں کیا بتلا دے دیا لیکن رد نہیں کیا جب وہ اپنی اصلی حالت میں آئے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ قدم زمین پہ سر آسمان سے اوپر چھ سو پٹ صرف دو پٹ کھولے تھے پوری کائنات اس میں سمجھی ہوئی نظر آ رہی تھی یہ جو ہے حضرت نے دیکھی برداشت نہ کرتے ہو گئی حضرت اسلام دوبارہ انسانی شکل میں آئے اسلام کو اپنے سینے سے لگایا نبی اسلام کو افاقہ ہوا نبی علیہ السلام جب معراج کے لیے تشریف لے گئے سیرت المنتہا پہ جبرائیل علیہ السلام کو انہوں نے اپنی اصل شکل میں دیکھا یہاں نبی علیہ السلام کو کوئی اثر بھی نہیں کیوں اس لیے کہ یہ اصلی شکل میں دیکھنا دنیا کے ماحول کے اندر تھا اور اس ماحول کے اندر دیکھنا وہ ماحول کے لحاظ سے کوئی مشکل نہیں تھا تو لہٰذا یہ اثرات ہیں ماحول کے تو یہ دنیا مادی ماحول کی جگہ ہے تو اس لیے جہاں لطافت کو دیکھنا یہ مشکل ہے کیونکہ عالم دنیا کے اندر جنابی زندگی میں میں جنات کو نہیں دیکھتا میں فرشتوں کو نہیں دیکھتا لیکن جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو کیا اس وقت بھی وہ فرشتے کو نہیں دیکھتا تو موت کا فرشتہ جو ہے اس پر نظر آتا ہے باقی حد نظر تک اس کو فرشتے دکھائی دیتے ہیں اس لیے جو اب کثافت کے ماحول سے لطافت کے ماحول میں منتقل ہو رہا ہے تو اس منتقل ہونے کی حالت میں وہ دیکھ رہا ہے اور جو منتقل ہو جائے اس کے لیے تو دیکھنا زیادہ آسان ہوگا تو جب منتقل ہو رہا ہے تو کثافت سے لطافت کی طرف ہے تو لطیف چیز کو دیکھا ہے جب عالم برزف میں منتقل ہو گیا تو عالم برزف زیادہ لطیف ہے عالم دنیا کے مقابلے میں وہاں بہت سی چیزیں دیکھے گا اور عالم آخرت زیادہ لطیف ہے عالم برزف کے مقابلے میں اس لیے آخرت میں دیکھے گا اور جنت کے ماحول میں جب داخل ہوگا تو جنت کا ماحول زیادہ لطیف ہے میدان خاصے کے مقابلے میں تو وہاں وہ اپنے رب کا دیدار کرے گا تو لہذا دنیا پر تیاگ کرنا اور رب کے دیدار کا انکار کرنا یہ بات مناسب نہیں ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دو آدمی حاضر ہوئے بحث چل رہی تھی کیا اللہ کا دیدار ہوگا کہ نہیں ہوگا تو ایک شیعہ تھا ایک مسلمان تھا بحث چل رہی بہت کرتے کرتے بزرگ عالم دین کی خدمت میں شہید احمد اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا حضرت ہماری زبان جھگڑا چل رہا ہے میں کہتا ہوں کہ آخرت میں اللہ کا دیدار ہوگا یہ کہتا نہیں ہوگا تو حضرت بنا کے دونوں سچ کہہ رہے دونوں سچ کہہ رہے اور دونوں حیران کہ دونوں میں سے ایک کی بات سچ ہو پھر دونوں کی بات سچ کہہ اور میں کہ یہ مسلمان ہے یہ دیکھے گا تم شیعہ اور انگریزوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ اس دن تر و تازہ چہرے ہوں گے جو اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے اور جو کفار ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ پردے کے اندر ہوں گے اللہ کو دیکھیں گے تو لہٰذا ہم چونکہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ کا دیدار کریں گے انشاءاللہ جنت میں نبی علیہ السلام کی خبر سے ہمیں ایمان ہے یقین ہے ہمیں معمولی شا خوش ہوا بھی نہیں اس لیے اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ اللہ جنت میں ہمیں اپنا دیدار کرائیں گے اور جو لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ محروبی ان کے لیے ہوگی وہ نہیں دیکھیں گے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے تو حضرت کو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ انہیں نہیں دیکھیں گے تو یہ دنیا کے ماحول کے اعتبار سے اور یہ مثال جو میں نے گزارش کی کہ پتھر پہ یعنی پہاڑ پہ اللہ نے رہی کسی سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے تو یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ یہ مادی ماحول ہے اس مادی ماحول میں اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں تمہاری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں تم اللہ تبارک کو دیکھ اس بار اللہ تعالیٰ نے بنا سب و تہذیب کی بات کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ادا فرمائی اور جب آپ اشار فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو اس بات کی تاکید کریں کہ اس پر پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ عمل کریں سفر دو سو چونتیس کے یہ رقو نمبر اٹھارہ ہے وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خَلِيِّهِ مِنْ إِجْلَ الْجَسَدَ کہ حضرت موسیٰ علیہ کے گھر اللہ کا سے کتاب لینے کے لیے آئے اور ادھر صورت حال یہ تھی کہ پیچھے قوم نے بچرا بنا کے شروع کر دی اب یہ قوم نے بچرا کس چیز سے بنایا کیا تھا یہ یہ تھا کہ جس پر حضرت موسیٰ علیہ نے بجن علیہ السلام کو حکم ہوا ہے کہ آپ اپنی قوم کو لے کر یہاں سے تشریف لے چلیں تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جشن کا دن تھا کہ یہ سالانہ جشن کا دن تھا جیسے ہمارے یہاں عید ہوتی ہے تو یہ شہر کے کھلے میدان کے اندر یہ پورا کا کا پورا قبیلہ یعنی پوری قوم جمع جمع یہ بارہ قبیلے تھے تو ان جشن تھا اب جو جی جشن کے لیے گئے تو ان کی عورتوں نے جو جیت جو عورت جس فرونی کے گھر میں کام کرتی تھی تو اس نے اپنی مالکہ سے زیور خالی کر لیا تھا کہ ہم نے جشن میں جانا ہے تو آپ یہ سونے کے تھے بناوٹی تو خالص رہی تھی تو یہ سونے کے زیورات تھے جنہوں نے آگے ان استعمال کیا اب ادھر سلام بلّہ نے حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر آپ چلے بہارا ہوٹل کی طرف اب یہ زیورات واپس کرنے کا وقت نہیں تھا تو زیورات ساتھ لے کر جب یہاں ہے تو حضرت مسالیہ بجین علیہ السلام کو تشریف لے گئے پر ایک سامری یہ سناٹ تھا اس کا نام ہے تو یہ موسا بن ظفر ہے اور حضرت علیہ السلام کا نام بن عمران ہے تو یہ ان کے والد کا عمران ہے اس کے والد کا نام ظفر ہے تو موسا بن ظفر یہ اسی قوم بنی اسرائیل کا تھا تو بن ظفر نے لوگوں کہا اس سامری نہیں کہ حضرت موسر احساس اسلام تو کرتو دو پہ لے گئے ہیں اور یہ جو زیورات تمہارے پاس ہیں یہ تو امانت ہے اور امانت کے استعمال تو جائز ہوں دیکھیں کتنا تقویٰ ظاہر کیا سکتا کہ امانت کی چیز استعمال کرنے کی اجازت نہیں اجازت تم جو ہے یہ زیورات یکجا جمع کر دو موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے جو فیصلہ فرمائیں گے اس کے مطابق عمل کیا جائے گا تو ایک گڑھے میں ہر آدمی آیا اپنے زیورات ڈال کر چلا اب یہ زیورات جب جمع ہو گئے گڑھے میں تو اس میں ان تمام زیورات کو پگھلا کے سونا نکالا اور جو سونا تھا اس سے بچڑا بنا بچڑا بنے جس پر جبرائی احساس السلام تشریف لائے تھے یہ بحیرہ قرضم قبول کر رہے تھے تو جبرائی احساس السلام بھی گھوڑے پہ سوار ہو کے وہاں تشریف لائے تو حضرت جو ہے اطلاع نشانی شکل میں تھے ان کا گھوڑا جس جگہ پاؤں رکھتا تھا وہاں سبزہ ہوا تھا تو سامری کو کیا سمجھدار آدمی تھا اس نے کہا کہ حضرت یہ اسلام کے گھوڑے کے لیے آسان ہیں کہ جہاں اس کا گرم پڑتا ہے وہاں سبزہ ہوتا ہے تو یہ مٹی جو ہے اس کو لیا گیا یہ کام کی چیز ہے تو اس نے وہاں سے مٹی لی اب جب وہاں سے مٹی لی تو اس مٹی کو اس نے اپنے پاس محفوظ رکھا اور اس وقت جب یہ بچڑا بنایا سونے کا اس بچڑے کے اندر مٹی ڈال دی اب مٹی ڈالنے کی وجہ سے وہاں سے براکات یہ ظاہر ہوئی کہ وہ نکالنے لگا اللہ نے فرمایا ایک بچڑا انہوں نے بنایا اور اس بچڑے سے آواز نکلتی آواز کسی نکلتی تھی بچڑے کی اب سامنے نے کہا کہ حضرت وہ علیہ السلام کتنے دن کا فرما کے گئے تھے تیس دن کا اور حضرت وہاں رکے کتنے دن چالیس دن جب چالیس دن رکے تو سامی نے کہا کہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تیس دن کا وعدہ کر گئے کہ کیوں نہیں آئے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں تشریف نہیں لائے کہ وہ رب کو تلاش کر رہے ہیں اور رب ادھر سے ادھر آ گیا اب رب بچڑے میں آ گیا اب لوگوں کی حماقت کی بات یہ ہے تو انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ جو رب ہے وہ اس بچڑے میں کیا کیا ہے اور وہ آواز بھی کون سی نکال رہا ہے بچڑے کے آواز نکال رہا ہے تو لہٰذا بہت سے لوگوں نے اس بچڑے ہی کو معبود سمجھ کے اس کے آگے پوجا کرنے لگے تھی کی فرمایا کہ رب ناراض ہیں جہاں اس کے آگے چھپ جاؤ اس کو سجدہ کرنے لگے اب حضرت موسیٰ نے بجنا رساط اسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تو اس بات کی خبر دی کہ موسیٰ کہ آپ تو یہاں ہیں پیچھا آپ کی قوم جو ہے وہ آزمائش میں پڑ گئی تو حضرت موسیٰ رساط اسلام تیزی کے ساتھ وہاں سے چلے اب اللہ نے خبر دی تھی تو ظاہر ہے کہ اللہ کے خبر میں شاہ کو شبہ تو وہیں سکتا تو وہاں انہوں نے سورات کی تختیاں جو دی گئی تھیں لکھی ہوئی وہ اٹھائیں اور تیزی کے ساتھ وہاں سے چلے تو اللہ ہیں کہ وہاں سے چلے ہیں اس پہ اور افسوس کی حالت رضبان آصیفات الگ اس بات یہاں رضبان انتہائی غصے کی حالت میں کہ میری قوم نے کیا کیا انتہائی افسوس کی حالت میں کیا جب جب یہاں پہنچے دیکھا کہ جو قوم کے افراد تھے یہ تین حصوں میں ہو چکے ایک گروہ وہ تھا جو بچے کی پوجا کر رہا تھا ایک گروہ وہ تھا جو ان کو روک رہا تھا وہ حضرت ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ تھے یہ تقریباً بارہ ہزار افراد تھے کل تعداد آپ کے ذہن میں ہوگی جو میں نے گزارش کی چھ لاکھ ستر ہزار چھ لاکھ ستر ہزار میں جو روکنے والے تھے وہ بارہ ہزار تھے وہ ہارون علیہ السلام ساتھ باقی جو تھے بارہ ہزار نکال دیں باقی جتنے بھی بچیں گے یہ چھ لاکھ اٹھاون ہزار ان میں سے بعض جو تھے وہ پوجا کرنے والے تھے اور بعض بے نیازی والے کہ یہ پوجا کر رہے ہیں شرک کر رہے ہیں ہمیں اس سے کیا تباہ ہوں گے تو یہ ہوں گے تو یعنی بے حصی کی منہ جب شیب رائے دیکھا کہ ان کے قوم والے اس بچے کی پوجا کر رہے ہیں سجا کر رہے ہیں تو حضرت مثال اثرات کے ہاتھ سے کی تختیاں گر گئی اب یہاں دیکھنا ایک بات بھی بڑی اہم بات ہے اس لیے یہاں سے محاورہ نکلا ہے کہ سننا دیکھنے کے برابر نہیں ہو سکتا وہاں انہوں نے یہ خبر سنی اللہ تعالیٰ نے خبر سنائی جس کے اندر کوئی شاپ شبہ کی گنجائش نہیں تھی ان کو یقین تھا وہاں سے وہ چلے ہیں لیکن وہاں تختیاں گرائی نہیں وہاں تختیاں اٹھائی اور یہاں جب پہنچے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو یہاں تختیاں ہاتھ سے گر گئی تب دیکھنے اور سننے کی کیفیت میں جب یہ تختیاں گر گئیں تو فوراً انہوں نے اپنے بھائی کو پکڑ لیا یا اس کے گاڑی اور سر کے بالوں کو پکڑا اور پکڑ کے جوڑنے لگے کہ میں آپ کو اپنے لائف بنا کر گیا تھا آج کی موجودگی میں یہ کیا ہوا اسے ایک مسئلہ اور معلوم ہو رہا کہ جب ان کے سر کے بالوں سے پکڑا اور گاڑی کے بالوں سے پکڑا تو داڑھی کے بال اگر ایک سے کم ہوتے تو پکڑ میں کیسے آتی تو معلوم ہوا کہ داڑھی کم سے کم ایک مجھ کا ہونا یہ ضروری مسئلہ اس سے جو معلوم تو حضرت ہارون علیہ السلام نے جذباتی اس کا نہیں جیسے موسا علیہ السلام نے ہارون السلام کو پکڑا تھا تو عارسلام السلام کو پکڑ لیتے لیکن نہیں تو عمر اگر ایک جذباتی انداز اختیار کرے تو دوسرے بھائی کو چاہیے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کرے تاکہ اس کی غلط فہمی اگر ہے دور ہو جائے تو انہوں نے بہت پیارے انداز میں کہا یا اللہ نے کے نہ اما اما اما ابن ابن یہ بھی نہیں کہا کہ یا آسی یا میرے بھائی اے میرے والد کے بیٹے یہ بھی نہیں کہا ام نہ میرے ماں کے بیٹے اے میرے ماں جائے کہ ماں رحمت و کا مظہر ہے اس لیے انہوں نے اس تعلق کو بیان فرمایا یا میرے ماں جائے کہ میری مجبوری یہ تھی کہ میں نے ان کو روکنے میں کبھی نہیں میں ان کو سمجھاتا رہا لیکن صرف اتنا مجھ سے ہوا کہ میں ان کو چھوڑ کے علیحدہ نہیں ہوا چھوڑ کے علیحدہ اس لیے نہیں ہوا کہ ان کو چھوڑ کے علیحدہ ہوں گا تو اس کے بعد یہ رکاوٹ نہیں رہے گی جس حد تک میں روک سکتا ہوں ان کے درمیان میں ان کو روکنے کی کوشش تو میں نے کوئی کمی نہیں کی انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ ہم قتل کر دیں لیکن اس کے باوجود میں اپنا قائضہ کا انجام دیتا رہا پھر عجیب بات کہا کہ لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور میری بات پہ توجہ نہیں دی اب آپ جو میرے ساتھ شروع کر رہے ہیں فلا تشبت مال مثال بہت منٹانا کا کیا میرے مان جائے کہ میں نے ان کو سمجھانے میں کمی نہیں کی لیکن آپ جو مجھ سے رویہ اختیار کر رہے ہیں اس سے خوش کون ہوگا کہ یہ دشمن خوش ہوں کہ جن کو میں روکتا رہا ہوں وہ کہیں گے اب بتا تو روکتا تھا اب کیا ہوا تیرے ساتھ تو دشمنوں کو خوش بات اور مجھے ان ظالموں کے ساتھ شامل مت کر کہ نہ میں نے یہ کام کیا ہے اور نہ روکنے کا فریضہ انجام دینے میں کوشش کی پہ حضرت مسئلہ اسلام نے ان کو چھوڑا بہت ان سے بھی معذرت کی ہوگی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ اللہ کو میری بخشش کروا اور میرے بھائی کی بخشش کروا اور ہمیں اپنی رحمت کی رفیت میں لے کے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے سب نمبر دو سو تینتیس ندی نے جن لوگوں نے یہ کام کیا تھا شرک کا وہ ذلیل وہیل رسوا ہوئے اور ان کے ذلیل ذلت کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے پہ سمجھ گئے کہا کہ ہم توبہ کرتے اللہ سے ریو کیا اللہ ہوا توبہ کی سر ایک سچ ہو سکتی ہے کہ جنہوں نے شرک کیا ہے وہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں اور جنہوں نے نہیں روکا وہ اپنے رشتے داروں کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو ان کی توبہ قبول ہے ایک میدان میں جمع ہوئے وہ لوگ جو شیر کرنے والے تھے وہ ڈر گئے اور جنہوں نے شیر سے نہیں روکا تھا ان کے ہاتھ میں خنجر دے دیے گئے اب ساتھ ساتھ یہ تھی اگر یہ خنجر کا وار ہوا اور وار کرنے میں محبت غالب آ گئی اپنے حصہ کی اور اس کی چاہٹ پیدا ہوئی تو اس کی توبہ قبول نہیں اور جس کو خنجر لگنے لگا اور اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جسم حرکت دی اس کی توبہ قبول نہیں کتنی کڑی شانتی اور کس قدر رحمتیں ہیں نبی علیہ السلام کی برکات اس امت پر کہ کوئی گناہ ہو جائے اور میں آنکھ سے آنکھ کو تبق پڑے ندامت کا اور انسان قہد کر لے کہ اللہ آئندہ نہیں کروں گا یہ ہی ندامت کے آنسوں اللہ کے نزدیک موتیوں سے بھی زیادہ کی یہ نبی اسلام کی ملاقات ہے سمت کو حاصل اٹھا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ تو فکر کی بات ہے اس کے معنی ہے تو کسی بھی قبول نہیں تو اللہ کا بار بتا رہے ہونا کہ آپ ہو گئے ان بارہ ہزار افراد کو لے کر اللہ تبار رہے ہیں اندھیرا تعلیم جب اندھیرا تعلیم فرما دیا کہ جو قتل ہونے والے تھے ان کو پتہ نہیں چلا کہ خنجر آ رہا ہے اور خنجر مارنے والے کے سامنے چہرہ نہیں آیا کہ میں کس کو خنجر مار رہا ہوں اس کی وجہ سے اللہ تبار مطالعہ نے اپنی رحمت کا معاملہ فرمایا اور تقریباً ستر ہزار کے قریب جب آدمی مقصور ہو گئے تو پھر اللہ تبارک مطالعہ نے ادھر حضرت موسال علیہ السلام بارہ ہزار افراد سجدے میں گرے رہے اللہ کے ان کے لیے درخواست کرتے رہے کہ اللہ کی توبہ قبول فرما سترہ ہزار کے قریب آدمی جب مقتول ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ اندھیرا ہٹا دیا فرمایا کہ اب رک جاؤ اور جو بچ گئے ان کی توبہ بھی قبول اور جو مر گئے ان کی توبہ بھی قبول تو فرمایا کہ اللہ تبارک نے پیدا فرمائی اب اس کی بات حضرت علیہ السلام نے وہ جو سوراخ لائے تھے ان کو دکھائی کہ اللہ نے یہ احکامات کی حضرت نے کو دیکھا انہوں نے کہا کہ حضرت گزارش یہ ہے کہ اس میں سخت احکامات ہیں جو ہمارے پاس کی بات یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے یہ سخت احکامات لگائے ہیں اللہ تو سخت احکامات نہیں دیتا تو یہ سخت احکامات آپ نے لگائے ہیں اور آپ نے بھی جو لگائے ہیں ایک لیے سے لگائے ہیں آپ ہماری اسلام فرمانا چاہتے ہیں اسلام میں سخت احکامات کر اگر ہمارے کے کیسے ہو سکتے ہیں جب اللہ نے یہ کتاب کی ہے اس میں میں اپنی طرف سے بھی بات کیسے شامل کروں لیکن قوم کی ان پر اعتماد اور اس کے بعد یہ کہ اللہ کے حضور یہ پیش ہو کر اپنی پوری قوم کی طرف سے توبہ کا اظہار بھی کریں اس طرح سے نے مسا رہتا تو کہ ٹھیک ہے تم ایسا کرو کہ ہر قبیلہ ہے اس میں بارہ قبیلے تھے ہر قبیلہ چھ نمائندے تھے تو یہ بہتر افراد میرے ساتھ چڑھے کوئی دور پر تو ہاں تصدیق کرے کہ میں نے شامل کیا ہے یہ اللہ کے احکامات اب وہ تیار ہوئے بہتر افراد منتخب ہوئے ان میں دو نے یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں اس لیے کہ ہمیں عدم اعتماد نہیں ہمیں اعتبار ہے جو آپ نے سمے فرمایا ان میں حضرت یوشے تھے ایک حضرت کالب تھے تو یوشے تو بعد میں اللہ نے نبی بھی بنے حضرت بولے حضرت السلام کی جانشی بھی ہو تو ان دو افراد نے ان دو شخصوں نے ساتھ جانے سے انکار کیا باقی ستر افراد وہاں جب وہاں کے پہنچے تو انہوں نے وہاں جا کر دیکھا کہ ایک نورانی بادل نازل ہوا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی پیٹ میں لیا ویٹ میں لیا اس کے تھوڑی دیر بعد وہ کو ہٹ گیا تو موس احسل سمجھا گیا تم نے علامت دیکھ لی کہ اللہ کی طرف سے کی بات کی دلی ہے کہ میں نے یہ کتاب اپنی طرف سے اس میں کوئی بات شامل نہیں کی تھی اللہ کی طرف انہوں نے کہ ٹھیک ہے ہم نے کوئی بات نہ سنی ہے نہ دیکھی ہے موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی اور نورانی بادل پھیلنا سے جب نورانی بادل نازل ہوا تو سب افراد کو بھی اس نورانی بادل کا اب لپیٹ میں لپی اب آواز سن رہے تھے اور یہ آواز جو سن رہے تھے یہ آواز ممتاز تھی اس لحاظ سے اس میں دو باتیں تھیں جو عام آواز ایک بات تو یہ تھی کہ یہ آواز ہر طرف سے آ رہی تھی ہر طرف سے آ رہی تھی کسی ایک طرف سے مخصوص ہو کے نہیں آ رہی تھی نے کی ہر میں دیکھا کہ وہاں پہ ہمارے یہاں تو مسجدیں کیونکہ چھوٹی ہیں تعداد بھی کم ہوتی ہے یہاں نماز جمعہ کے بعد جب کھڑے ہو کر جلوس کام کرتے ہیں تو سارے دائرے کی شکل میں ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں باقی بھی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جھوم کے پڑھ کے رہے ہوتے ہیں میں کراچی کے ایک بڑی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ پڑھ رہے تھے نماز والے فارغ ہوئے تھے کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے کسی کا منہ کی جاتی کسی کا منہ کی جاتی اب میں نے میں نے کہا یہ کیا دو آدمی ادھر کھڑے ہوئے ہیں تین آدمی ادھر کھڑے ہوئے ہیں باہر سے میں نے میزبان سے پوچھا میں نے کہا کراچی میں کیا رواج ہے ہمارے یہاں مسلمان سے یہ ہے کہ جو پڑھتے ہیں اور سارے جو ہے وہ جمعہ نماز کے بعد ایک ہی جگہ جمع مسجد بڑی ہے اور جو مختلف مقامات پہ کھڑے ہوئے ہیں دور دور ہیں فاصلہ ہیں یہ دیکھیے رخ جہاں ہے یہ جو ادھر منہ کیے ہوئے ہیں یا کس طرح منہ کیے ہوئے ہیں میں نے جو دیکھا اس پہ کرا تو سپیکروں کی طرح منہ کر کے جیسے کھڑے ہوئے تھے مشرق کی طرح منہ کیے ہوئے تھا مغرب کی طرح منہ کیے تو اس طرح منہ کر کے کھڑے ہوئے تھے جدھر سے آواز آ رہی تھی منہ ادھر کیا ہوا تھا اب یہ انسانی آواز ہے یہ کسی ایک سے اور وہ آواز جو کہ وہ ایک رخ سے نہیں آ رہی بلکہ ہر رخ سے آ رہی تو یہ امتیاز تھا کہ یہ آواز مخلوق کی آواز نہیں ہو سکتی دوسری بات یہ ہے کہ انسان آواز کو سمجھا ہے کانوں کے ذریعے اور یہ آواز ایسی آواز تھی جو ہر جسم کے ہر مقام میں داخل ہو رہی صرف کانوں سے نہیں اندر جا رہی ہر مقام سے نہیں جا رہی اب یہ کلام اللہ کا بار بٹالا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کلام فرمایا اللہ نے فرمایا کہ یہ میری کتاب ہے اور تم سارے اسلام کی کرو اور ہدایات اللہ کا فرمایا کافی گفتگو فرمائی اس کے بعد جو بادل ہٹ بادل ہٹ گیا تو وہ سارے اسلام کہ سن لیا تم نے کا حضرت سن تو لیا لیکن مینا لڑکا ہتار رواز کیا ہم نے سن تو لیا لیکن پتہ نہیں آواز اللہ کی تھی کہ نہیں لہٰذا جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے نہیں دیکھیں گے تیرے کہنے سے نہیں مانتے ہم کہ یہ اللہ کی آواز تو اللہ کو ہم دیکھیں جہرا واضح سامنے نظر آئے اللہ تو آپ کی بات کو مانیں گے آج کی بات کی ایک قدر اب کس قدر پر اعتمادی کی بات اس پہ اللہ تبارک وطالعہ فرماتے ہیں کہ کیا ہوا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا ہے کسی میں سے ایک چھت کا سمے اس بعد آسمان سے بجلی لا گئی اور جو بجلی آ رہی آج ان پہ گری نہیں ہے بجلی ان کے پیچھے ایسے بھاگی کہ جیسے کہ یہ آپ مچھوڑی بچے کھیلتے ہیں دوسرے کو پکڑتے ہیں تو بجلی ان کے پیچھے ایسے بھاگی آگے کو بھاگ رہے تو ان بھاگتے کے پاؤں میں بجلی داخل ہوئی اور پھر پاؤں میں داخل ہونے کے بعد ہر ایک کے جسم میں بجلی اوپر کی طرف اٹھی تو ہر آدمی نے اپنے آپ کو مرتے ہوئے دیکھا کہ اب پاؤں سن ہو گئے پھر ٹانگیں ختم ہو گئی پھر ابھر جسم ختم ہو گیا موسم کرا یہ سارے مر گئے اب اپنی موت کو یوں دیکھا تو ادھر حضرت نبی اسلام کی حالت ہے وہ اللہ کے حضور دعا کر رہے سیدہ میں گر گئے اے اللہ یہ تو مزید ازمائش کی پہلے ہو گئی یہ سارے کے ستر کے ستر بھر گئے اب میں ان کے بغیر جب میں جاؤں گا اپنی قوم میں تو یہ پہلی قوم پر بھی اعتماد ہے وہ کہ ہمارے آدمی تو کیا گیا تو یہ مزید میں بھی مخالفت کریں گے تو کسی کا ایمان ہی باقی نہیں رہے گا اللہ کہ میں ان سب کی طرف سے معافی مانگتا ہوں تو ان کو معاف فرما دے سب نے مجھے گئی یقیناً ہم تیری طرف جو کرتے ہیں سے توبہ کرتے ہیں تو یہ ہدنا یہ ہاتھ ہے یہودی اسی سے جو ہے ان کا نام یہودی پڑا ہے ان کی توبہ قبول تو نے یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میں تجھ سے خاص رحمت مانگتا ہوں کہ اللہ کو خاص رحمت عطا فرما کے تیری رحمت تو وسیع اللہ تبارک و تعالیٰ مسلم کی دعا تو قبول تو میں کہ موسا کیا آپ کی دعا کو ہم یوں قبول کرتے ہیں کہ ان کو ہم زندہ کرتے ہیں سما باسنا کو من بات موت کی کہ اللہ نے کہ موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا یا اپنے آپ کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھتے رہے اس کے بعد یہ کھل کے کھڑے ہو جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ اللہ کے اپنی خاص رحمت عطا فرما یہ خاص رحمت تو میں نے مخصوص کی ہے نبی علیہ السلام کی امت کے اور پھر نبی علیہ السلام کا تعارف اللہ کرتا بار تعالیٰ نے یہاں کرایا یہ میں یہ اس امت کے لیے مخصوص کیا ہے اور امت کے بھی ان افراد کے لیے جو اللہ کا خوف رکھتے ہوں اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کی بھرپور ادائیگی کرتے ہوں اور اللہ کے احکامات پر پورا ایمان رکھتے بغیر یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اتباع کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبی امی یہ نبی السلام وہ ہیں کہ جس کا ذکر خیر دورات میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے اور دورات میں بھی ہے اور انجیر میں بھی ہوگا نبی علیہ السلام جو ہے وہ نیکی کی تعریف فرمائیں گے اور گناہ سے اٹھیں گے اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کریں گے اور ناپاک چیزوں کو حرام کریں گے یعنی ان کا حلال ہونا بیان کریں گے ان کا حرام ہونا بیان کریں گے اور حضرت کی برکات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ احکامات میں نرمی فرمائیں گے اور فرمایا کہ وہ لوگ جو اسلام پر ایمان لائیں گے اور ان کے لیے تقریب ذریعہ بنیں گے اور ان کے دین کو پھیلانے میں ان کی مدد کریں گے اور جو ایک نور ہم ان کو عطا فرمائیں گے پرانی مجید اس کے وہی کی بات کریں گے خدائے کا ہوں وہ پوری اتنا کامیاب ہوں گے لہٰذا آپ اپنی امت کو اس بات کی وصیت سنبھال لیں گے جلد نظر ہم تشریف لائیں جب یہ اسلام کی اتباع کرنے والے بن جائیں تو یہ خاص جانا مختلف بن جائے اس کے بعد انیس سو پندرہ دو سو چھتیس کے آخر دو سو سینتیس نمبر بیس ہے فرمایا کہ نبی علیہ السلام آپ اس بات کا اعلان فرما دیں کہ انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر دیا اس سے ایک بات تو معلوم ہوئی کہ نبی علیہ السلام کی رسالت کسی خاص قوم کے لیے نہیں کسی خاص علاقے کے لیے نہیں کسی خاص زمانے کے لیے نہیں تو آپ کی رسالت کا ہونا معلوم ہے دوسری اس کی جو بات معلوم ہوئی وہ نبی علیہ السلام کا ختم المرسلین خاتم المرسلین ہونا معلوم ہوا کہ جب نبی علیہ السلام تمام انسانوں کے لیے رسول ہیں تو اس کے معنی ہے کہ آپ کی رسالت کے بعد کسی بھی رسالت رفاق اسلام کے ختم نبوت کی معلوم ہوئی اور سوا دو سو سینتیس درجہ سبار و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ نبی السلام پر ایمان لاؤ تو آج جو وحمت علیان کا عقیدہ چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ صاحب السلام پر نبی پاک صلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانا ضروری نہیں کہ اسی کسی رسول پر بھی ایمان ہو تو ایمان شمار ہوگا اس کی یہاں نفی ہو رہی ہے اور اس بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اسرائیل پر اپنے بعض انعامات کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی پتھر سے عطا فرمایا بارہ چشموں کے ذریعے سے اور اللہ تعالیٰ نے سہراب کے اندر ان کو خوراک عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سایہ عطا فرمایا پھر فرمایا کہ ہم نے ان کو حکم دیا کہ بستی کے اندر داخل ہو جاؤ اور اللہ سے توبہ کرتے ہوئے داخل کرتے کہ اللہ نے فرمایا کہ ایک بستی ہے اس بستی کے اندر تم داخل ہو جاؤ اور جب بستی میں داخل ہونا تو سجدے کی حالت میں داخل ہو نبی علیہ صاحب السلام نے جب مکہ مکرمہ فتح فرمایا نبی علیہ صاحب السلام نے جب مکہ مکرمہ مکہ مکرمہ فتح فرمایا تو حضرت جب شہر میں داخل ہوئے شہر میں داخل ہوئے تو یہ وسلام سواری پر سوار تھے اور حضرت نے اپنا سر مبارک اتنا جھکایا ہوا تھا کہ وہ کوہان سے لگا اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس حالت میں آجی کے ساتھ شہر میں داخل تو اللہ تعالیٰ نے مساو کو سے فرمایا کہ آپ اس شہر میں داخل ہو جاؤ لیکن صورت یہ ہو کہ تم جھکی ہوئی حالت میں سجدہ کرتے ہوئے اس میں داخل ہونا ہے اور الفاظ استعمال کرنے ہیں وہ ہیں حدتم تم تم کے معنی ان کی زبان میں کے معنی تھے کہ میں ہم توبہ کرتے اب یہ جب داخل ہوئے کس طریقے سے داخل ہوئے سجدہ کرنے کی بجائے جب بیٹھ گئے اور یہ گھسٹ گھسٹ کے داخل گھسٹ میں داخل ہوئے اور ہندا تم کی بجائے ہندا تم فی شہیر ہندا تم فی شہیر اب یہ کیا جو میں کندم کندوں میں جو جو میں کندم کندوں میں جو بات پوری ہندا تم کہنا ہے کہ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں لیکن ساتھ اس لفظ کو بھی بگاڑ کے بنا دیا گندوں میں جو جو کٹتے ہوئے کھیڑ پیچھے میں ایک بیماری تھی تعاون کی بیماری دیکھتے کے دیکھتے ہزاروں آدمی من تھے یہ سزا تھی ان کی لاپرواہی کی اور ان کی سفر دو سو اڑتیس رکو نمبر اکیس ہے بس المانی پر یہ لیکن کان حال میں ایک واقعہ ان کے ساتھ اور یہ تو واقعہ تھا موسیٰ اسلام کی دور کا میں ایک واقعہ اور یہ واقعہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی دور کہ اللہ تبار و تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ اسلام کو فرمایا کہ اللہ تبار و تعالیٰ کے دن فضیلت کا تمہیں عطا فرمانا چاہتا ہے اور جمعے کا دن یہودوں نے کہا کہ حضرت ہم جمعے کا دن نہیں لیتے ہم لیتے ہیں ہفتے کا دن کہ جمعے کے دن تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تخلیق کی تکلیف ہفتے کا دن اس کا نام ہے یوم سب سب کہتے ہیں خالی کو جس کا کوئی کام نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کیا تو ہم بھی ہفتے کا دن لیتے ہیں ہم دنیا کا کوئی کام نہیں کریں گے ہم دین کا کام کریں گے اللہ تبارہ کا گا ہفتے کا دن لے لیں جب ہفتے کا دن لے لیا میں ہفتے کے دن دنیا کا کام نہیں کرنا ابھی دنیا کا کام نہیں کرتے تھے اس کے لیے عبادت کرتے تھے ایک دن عبادت اب حضرت اللہ نے بھی ایسا دور آیا کہ یہ ساحل سمندر پہ رہنے والی ایک بستی اب یہ دیکھتے تھے جب ہفتے کا دن ہوتا تھا کہ مچھلیاں یوں اچھل کود کرتی ہوئی سامنے نظر آتی تھی منہ میں پانی مرا کام ان کا مہی تھا مچھلی پکڑنا تھا کاروبار اور جب ہفتے کا دن گزر جاتا تو مچھلیاں اپنی معمول پہ ہو جاتی اب انہوں نے سوچا کہ ہفتے کے دن جتنی مچھلیاں ہوتی ہیں تو اب اس کا کیا کریں ایک ہیلا انہوں نے تلاش کیا ہیلا یہ تلاش کیا کہ کنارے پہ تالاب بنائے نالیاں نالیوں کے بعد چلا جب ہفتے کا دن آتا تو نالیاں کھول دیتے اب سمندر کا پانی جب نالیوں کے ذریعے سے تالاب میں جاتا تھا تو مچھلیاں صاف جب دیکھتے کہ تالاب مچھلیوں سے بھر گیا اب جو نالیاں تھیں ان کو بند کر دیتے تاکہ یہ مچھلیاں واپس نہ جا اب اتوار کی صبح کو ساری مچھلیاں پکڑ لیتے کہ ہم نے تو خلاف ورزی نہیں کی اگر ہم نے تو ہفتے کو شکار کیا ہی نہیں اللہ نے بنایا کہ اللہ تبار بتا رہے ہیں اس پہ ان کی پکڑ فرمائی پکڑ فرمائی اور یہ پکڑ کیا ہوئی ہمارا اس میں بھی ایک گروہ وہ تھا جو ان کو سمجھاتا تھا اللہ کی نا مت یہ ہی جو صحیح ہے اور یہ ہیلا ہم بھی کرتے ہیں اکبر بادشاہ کا کہ دربار کے بہت بڑے عالم تھے ملا مبارک وہ یوں کرتے تھے بہت مال تھا ان کے پاس ابھی سال پورا نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو سارا مال منتقل کر دیتے تھے کہ تیری ملکیت کر دیا پھر بیوی کی ملکیت میں سال پورا نہیں ہوتا تھا بیوی تھے شور کو دیا اب سال پورا ہوگا تو زکات فرض ہو گئی کہ یہ زکات بچاتے رہے کہ نام ہلا کر رہے ہیں اب بھی بات ہزار وہ ہے کہ مال ہے زکات میں جائیداد خرید لی سال پورا ہونے سے پہلے پھر اس کے بعد جائیداد بیچ دی یا رقم کو استعمال کرتے ہیں پھر جناب سال ہونے لگا پھر جائیداد خرید ابھی ہمارے پاس تو زکات ہم کو فرض ہو ہے ہی نہیں بنتی اب یہ چیزیں بس بات ہے یہ بات آگے سب دوروں میں آ رہی ہے کہ صحابہ کیا ہم بہانے ڈھونڈتے تھے خرچ کرنے کہ اللہ کے راستے میں خیرات کی جائے تو اس کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ جو واجبات ہیں جو فرض ہیں ان کو بھی ادا نہ کرنا اب رضیہ کیا ہوا کہ ملا مبارک نے استعمال جمع کیا تو اس نے ایک گھر کے اندر چاہا بنایا ہوا تھا اس میں سارا مال جمع کیا زمانے میں سکے تھے سونے اور چاندی کے دیوام اور جناب سب جمع کیے وفات ہو گئی اکبر کو خبریں ساری تھیں لیکن ملا مبارک کے ادب احترام کی وجہ سے وہ کچھ کہتا نہیں تھا اور اس کا وہ موسم بھی تھا بس کیونکہ دین اکبر ہی یاد کیا تھا اس کو سرپرستی بھی حاصل کی تعزیت کے لیے ملا مبارک کے گھر آیا اور جب گھر آیا تو اس نے ایسا کیا کہ کمرے بنے ہوئی تھی چاہے کھانے کے اوپر جب وہ قبریں بنی تھیں تو اکبر کو معلومات تو تھی اس کو تو اس نے پوچھا یہ قبریں کیا تو اس کے دو لڑکے تھے ملا مبارک کیا ہے ایک قیدی تھا انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بزرگوں کی قبریں ہیں تو یہ گھروں کے اندر ہیں تو ہمارے والد محترم ان کو یہی رعایت شکار کرتے تھے کہ بزرگوں کی قبروں کے ساتھ رہیں گے لیکن اس کو تو ساری معلومات تھی وہ چلتے چلتے ایسے جیسے بے خیالی میں ٹھوکر سی لگی تو گرنے لگا جب وہ گرا تو وہ جو قبر جو ٹوٹی جو ہے نیچے وہ نیچے اتر گیا جب نیچے اتر گیا تو دیکھا تو آپ کو ڈھیر لگا ہوا تھا تو حکم دیا سارا سرکاری خزانے میں منتقل کر دیا اب بدقسمتی یہ کہ ساری زندگی اس کو استعمال نہیں کیا کہ زکات نہ دینی پڑے تو اب اور جس کے کام آیا ضبط ہو گیا ہی ہم بھی کرتے ہیں اس کے نقصانات تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا گیا جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا گیا اس میں تو کمی ہو ہی نہیں سکتی تو اس میں تو اضافہ ہی اضافہ ہے بلکہ برکات ہی اس وجہ سے ہوتی تو میں ایک نبی علیہ السلاط اسلام کے حوالے سے ایک واقعہ بزرگوں نے بیان کیا ہے سوید کے میاں بیوی تھے غربت تھی تو انہوں نے اپنے دور کے جنوبی اسلام سے ان سے درخواست کی کیا ہماری زندگی میں کبھی خوشحالی بھی آئے گی یا ہم ایسی زندگی گزاریں گے تو انہوں نے اللہ تبار بتایا کہ اللہ کی آدھی زندگی خوشحالی کی ہے اور آدھی زندگی ان کی تنگالی کی آپ ان سے پوچھ لیں کہ پہلے تنگالی میں رہنا چاہتے ہیں تو بعد میں ان کو خوشحالی مل جائے گی جو ان کی زندگی ہے وہ آدھی تمہاری کی آدھی خوشحالی کی ہے اگر یہ پہلے تنگالی میں رہنا چاہیں تو ان کو بعد میں خوشحالی دی جائے گی اگر پہلے خوشحالی میں رہنا چاہیں تو ان کو بعد میں تنہائی ہوگی ان سے آپ پوچھ لیں گے جو جو چاہیں ان کو لے اب اب نبی علیہ السلام بھی اس دور کے تھے انہوں نے پوچھا اس کے شور سے کہ کیا اس نے کہا چلو میاں بیوی مشورہ کر لیتے اب دونوں میاں بیوی مشورے کے لیے بیٹھے شوہر نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ مرد کی سوچ تھی نظر دور تک کی سوچ ہوتی ہے عورت کی سوچ قریب کی سوچ ہوتی ہے شوہر نے کہا تو میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ جوانی کا دور ہے یہ تنہائی میں جیسے جیسے گزر جائے گا بڑھاپے میں ضرورت ہوتی ہے اس وقت خوشحالی ہوگی تو لہٰذا میرا مشورہ تو یہ ہے کہ یہ بعد والی جو زندگی ہے وہ خوشحالی کی لینی چاہیے عورت نے کہا کہ بوڑھی گھوڑی لال لگا تو اس وقت نہ کچھ پہننے کی نہ زیورات نہ کہیں نمائش کرنے کی نہ کسی کو دکھانے کی اس وقت میں کیا کروں زیادہ جو ہے وہ یہ جوانی کی میں مل جائے وہ بڑھاپے میں پھر جیسا ہوگا زندگی اب یہ مجبوری آج کی نہیں یہ مجبوری قدیم دور سے چلی آ رہی ہے آپ کے ساتھ جب چلی تو آخر میاں صاحب کو سر چکانا پڑا بات اور یہ کی ماننی پڑی وہ آئے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ بس پہلی زندگی خوشحالی کی ہو بات کی دیکھی ہے اللہ سے دعا کی اللہ نے خوشحالی عطا فرمائی جب خوشحالی عطا فرمائی تو اب دیکھیے یہ ہے پھر صحیح سوچ کہا کے رہنا تو ہے ہمارے پاس اس آدھی زندگی کے بعد جو بچا ہوا ہوگا وہ کسی نہ کسی ذریعے سے ختم ہو جائے گا جب ختم ہی ہونا ہے تو اس کو کیوں نہ خوب لٹایا جائے کہاں لٹایا جائے اللہ کے راستے میں لٹایا تو انہوں نے اس کو خوب اللہ کے راستے میں لٹایا اپنے وہ بھی استعمال کیا اللہ کے راستے میں بھی لٹایا آدھی زندگی گزر گئی بڑھاپا آ گیا دیکھا کہ مال میں کمی کی بجائے اضافہ ہی اضافہ ہو جاتا ہے تعجب کے لیے آپ کے اللہ کے بیٹا کے ساتھ اگر وہ آدھی زندگی کب ختم ہوتی ہے ہماری زندگی تو بہت طویل ہے جو ابھی آدھی ختم نہیں ہوتی ہے میں نہیں تو بوڑھے ہو چکے ہیں تمہیں کتنا اچھا ہے میری اور کہ نہیں زندگی تمہاری نہیں بڑھائی گئی اللہ فرماتے ہیں کہ جو میں نے دیا تھا اور تم میرے راستے میں دے رہے ہے تو ایک دس تو میں نے دنیا میں دینی ہے تو ابھی تو تمہارے وہ ختم نہیں ہو رہے ہیں آخر کا زمین تو بن ہی رہا ہے کبھی تو وہ نہیں ختم ہو رہا ہے لہٰذا جو تم دے رہے ہو ہماری بات وہی ہے آدھی والی بات ہے لیکن یہ جو تم اللہ کے راستے میں جب دیتے ہیں تو دس گنا وہ بنتا رہا تو دس گنا کا نظام جب ختم ہوگا تو یہ سلسلہ ختم ہوگا تو معلوم ہوا کہ اللہ کے راستے میں خیرات کرنے سے کمی نہیں آتی بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے تو بہرحال اب وہ لوگ جو تھے جنہوں نے کی تھی کیا تھا اور جو روکنے والے تھے اب روکنے والوں نے کہا کہ دیکھو بھائی بات سنو ہم تمہیں روکتے رہے تم پاس نہیں آ رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے ہم پہ آ جائے لہذا اپنی رہائش کرو ورنہ کھلاؤ ورنہ تو روکو میں اللہ جو لاپرمانی کرتا ہے اب اس کو گلے لگاتے ہیں اور اس سے دوستی بناتے ہیں اور پہلے سے زیادہ اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں یعنی ہر نماز میں ہر روز میں نماز بیٹھنے جاتے پڑھتے ہیں وہ نق رہو میں چلو کہ اللہ ہم اس کو جدا کر دیتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں جو تیری نافرمانی لیکن ہمارا عمل کیا ہے دعویٰ یہ ہے روزانہ اور عمل کیا ہے تو یعنی نہیں ہم اس کو گلے لگاتے ہیں کہ جتنا نافرمان ہوگا اس کی اتنی دوستی اس کی دوستی میں اتنا لطف اس کے ساتھ کے تعلقات یا تناگ جو ہے یا کنستانی تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں تیری ہی مدد چاہتے ہیں لیکن حاجت ہوا مشکل کے ساتھ کسی اور کو ماننا عبادت کس کی کرنی معبود کس کو ماننا وہ دکاندار مان رہا ہے کس کو باپ کو ملازم مان رہا ہے افسر کو شہری مان رہا ہے حاکم کو حکمران مان رہے ہیں دعوتی قوتوں کو داو پوچھے عمل پوچھے اب یہاں صورتحال ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں کہ تم ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے اس لیے کہ تم پہ عذاب آئے گا اور تمہارے طرح ہم بھی لپیٹ میں آئیں گے یہ ہے شرح تو لہٰذا بستی میں درمیان میں دیوار ڈال دی اور جو نافرمانی کرنے والے ہیرا کرنے والے تھے وہ ایک طرف ہو گئے اور جو روکنے والے تھے دوسری طرف ہو گئے جب روک روک کے تھک گئے یہ نہیں باز آئے تو ان سے علاجی اختیار علاج کردی اختیار کی رات کو سوئے صبح اٹھ کے دیکھا دوسرے وقت آوازیں نہیں کوئی آواز نہیں کیا ہوا دیوار پہ چڑھے جا کے دیکھا تو دروازے سب بند گئے جا کے دروازے کھولے دیوار کھولے اندر داخل ہوئے تو وہاں دیکھا کہ انسانی شکلیں نہیں تھے سب بندر بنے بول نہیں سکتے تھے آنکھوں سے آنکھ تھے اور ان کے کپڑوں کو پکڑتے تھے لیکن یہ بھی راستے کیا کر سکتے تھے تین دن کے بعد اللہ نے ان کو موت سے ہم کرا تو خدا کہ ہم نے ان کو عزت کا نشان نشانہ بنایا ان لوگوں کو نے اللہ کی نا پرمانتے سفر نمبر دو سو انتالیس پہ اللہ کا نے کہا کہ اللہ میں بھی سخت اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والے بھی ہیں کہ جو اللہ سے توبہ کر لی اللہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بازو شاید میں وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں نماز کو قائم کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آگے کو ضائع نہیں کرتا سفر دو سو چالیس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے دور کے فتنے کا جواب دیا ہے فرمایا کہ جب ہم نے اکھیڑ کے پہاڑ کو ان کے اوپر سائبان کی طرح کر دیا اتنا تک نل جا والا او بم کا کہ ہم نے پہاڑ کو اکھیڑ کے ان کے اوپر کر دیا یہ واقعہ یہ ہوا کہ جس پر حضرت موسا احساس اسلام کتاب لائے دور تو انہوں نے کہا کہ حضرت اس کتاب پہ عمل کرنا ہمارے بس کی بات اس پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کرتور پہاڑ کا ایک ٹکڑا یہ ان کے اوپر مسلط یہ مانتے ہو یا یہ پہاڑ چمپر گرا دیا گیا یہ سیدے میں گر گیا جب سیدے میں گرے تو ایک آنکھ نیچے ایک آنکھ اوپر تو یہ پہاڑ آ تو نہیں رہا جب دیکھ کے پہاڑ نیچے گرا رہا ہے مانتے ہیں مانتے ہیں جب دیکھ کے پہاڑ اوپر کو جا رہے ہیں ماننا ہمارے بس کی بات تو یہودیوں کی نماز میں سیدہ رقو لیں یہ فوراً سجدے میں گر گئے پہاڑ کو دیکھ ان کی نماز میں سجدہ ہے رقو رقو ہے یہ نبی علیہ اسلام کی امت کی خصوصی کہ ان کی نماز میں رکو اس لیے سما ورک اور کی یا یہودی رقو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو یا نبی علیہ اسلام کی شریعت والی نماز پڑھو حضرت سکھلا چکے اب حضرت کی نماز سے اختیار کرو رقو والی نماز اب کہ یہ سلسلہ تھا اب اس کے بعد جی مانتے ہیں تو پہاڑ ہٹ گیا اب اس سے جو جدید ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں پہاڑ کا فضا میں معلق ہونا یا عقل کے خلاف ہے ایک بڑی چیز بغیر ستون کے بھاری چیز فضا میں معلق ہو سکتی تو عقل اس پر نہیں مانتی جبکہ اگر غور کیا جائے تو ان کا یہ اعتراض عقل کے خلاف ہے اور لیکن یہ بات میں نے بلائی ایک بات انہوں نے کہی کہ نا یہ عقل کے خلاف ہے کہ یہ پہاڑ معلق ہو جائے میں نے یہ بات گزارش کی کہ ان کا یہ سمجھنا کہ پہاڑ کا معلق ہونا عقل کے خلاف ہے بتا کے خود یہ بات عقل کے خلاف ہے جس اللہ نے آسمانوں کو بغیر آمد ان کا رونا اللہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں کو بغیر سکون کے آپ نے کھڑا کیا ہے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو جو اللہ آسمانوں کو بغیر ٹون کے کھڑا کر سکتے ہیں پتھر کے ٹکڑے کو فضا میں بغیر کے کھڑا نہیں کر سکتے پھر اس کے قریب ترین بات بادل کیا اس میں ایک لیٹر پانی ہے دو لیٹر پانی ہے ایک ٹن پانی ہے دو ٹن نہیں لاکھوں ٹن پانی کہ بادل جس میں لاکھوں ٹن پانی ہے تو پانی چیز ہے تو اس کو پانی کو نیچے گرنا چاہیے بادل کو زمین کی کشی نیچے گرنا چاہیے لیکن بادل جو ہے محلہ کا فضا کے اندر تو کیا اس کے نیچے سکون لگے ہوئے سکون کے اگر لاکھوں ٹن وزن کے پانی کو جو فضا میں محلہ کر سکتا ہے اس کے لیے پتھر کا پہاڑ کا ایک ٹکڑا محلہ کرنا چاہیے پھر یہ بات یہ ہے کہ یہاں دیکھیے کہ پہاڑ کو محلہ کیا تو پہاڑ میں ایک اصول ہے زمین کی کشش کا جبکہ پانی میں دو اصول ہیں ایک تو یہ وزن ہے زمین کی کو پورے کے پورے بادل کے نیچے گرنا چاہیے اور دوسرا اصول یہ ہے کہ پانی کا ضابطہ ہے کہ پانی نشیب کی طرف حرکت کرتا ہے بہتا ہے تو یہ پانی اوپر ہے تو اس کو چاہیے کہ پانی نیچے گرتا لیکن نہیں جب تک اللہ کا حکم نہ ہو پانی اوپر جو ہے وہ رکا ہوا ہے نیچے نہیں گرتا تو یہ دو ضابطے ہیں قوانین فطرت ہیں ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور یہ اللہ کے قدرت کا اظہار ہو رہا ہے تو اب یہ غلط فہمی تھی تو انہوں نے کہا وہ کہ ہوا ہوا کیا ہے یہ ہے کہ حضرت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان کو لے کر چلیں اور لے کر ان کو پہاڑ کی وادی میں بٹھائیں جب پہاڑ کی وادی میں بٹھائیں گے تو یہ پہاڑ کو دیکھیں گے تو وہاں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پہاڑ اوپر سے نیچے آ رہا ہے تو ان کی نفسیات سے پیدا اٹھا کے پھر ان کو ڈرائیں ان سے پھر ہم مانیں اب اللہ تعالیٰ نے غلط فہمی بڑھیں گے اللہ کے اللہ نے اکھیل کے پہاڑ کو او کہوں ان کے اوپر کرنا حضور اللہ صاحبان کی طرح سے بنا دیا تاکہ یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو تو اللہ نے سوال ہوگا صفحہ نمبر دو سو چالیس کے یہ رکو نمبر بائیس ہے بھائی آخر ربو کا من بنی آج ہم ظہوری ہی ضروریت ہم اس میں اللہ کا بار بتا دیں گے انسان کی تقریب کا ایک واقعہ بیان کریں فضا جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبی جی نے کو پیدا کرنا تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اب یہ بات جو بڑی قابل سوچ کہ آدم علیہ السلام کی قیامت تک کی اولاد کا یقلاجت نہیں فرمایا اس پر تردید سے دیکھو کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے جو اولاد ہونی تھی اس کو نکالا پھر اس میں سے ہر ایک کی پشت سے جو اولاد ہونی تھی اس کو نکالا پھر اولاد کی پشت سے جو اولاد ہونی تھی اس کو نکالا یعنی ہر پشت سے اولاد کو نکالا مرد کا اب یہ سب جمع ہو گئے اب اس میں جو بات قابل غور ہے کہ اللہ نے جو ہونا ہے کہ اس کے بعد جب یہ سب جمع ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال فرمایا تو اللہ اس بات کے ذکر فرمائے ہیں اس کو اہل الگ کہتے ہیں یہ سب سے پہلا معاہدہ ہے جو انسان نے کیا ہے اپنے رب کے ساتھ اس کی تفصیل تو میں آج کرتا ہوں لیکن جو بات اس وقت میں اس سے پہلے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام کی پش سے نکالا ان کی اولاد کو کہ جو ان کی اولاد کی ان میں سے ہر اولاد ہر غلط تھی پش سے نکالا اس کی اولاد کو تو اس سے معلوم ہے کیا اب تک نکالا جب قیامت اور نکالا اللہ نے ہر ایک کی سے اس کی اولاد کو تو کیا اس اولاد میں کمی بیشی ہو سکتی کہ اللہ نے میری پشت سے جو اولاد نکالی اس وقت میں کیا اس اولاد میں میں کمی بیشی کر سکتا ہوں ناممکنات میں سے اللہ نے جس کی پشت میں سے جو اولاد نکالی ہے اس کی کی اسے دنیا میں اس نے اس تعداد میں کمی بیشی کسی کے بعد کی بات نہیں جیسے ہم نے خاندان میں میں اربوں روپئے خرچ کیے آپ اربوں نہیں خربوں خرچ کر لیں لیکن اس تعداد میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہر ایک کے لیے اللہ نے مقرر فرما دیا کہ اس کے ذریعے سے یہ اولاد آئے گی اور اس میں کتنا اثر دنیا کے اندر رہنا ہے نہ ان کی تعداد کو کم کیا جا سکتے ہیں نہ ترتیب کو بدلا جا سکتا ہے نہ وقفہ پیدا کیا جا سکتا ہے اب یہ بات یہ ہے یہ اگر انسان عقل کا استعمال کر کے یہ بات پوری طرح سے واقع ہوگی اس کی تقریب جو حدیث بات کے اندر آتی ہے روایات کے اندر آتی ہے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا استعمال انسانوں کو پیدا فرمایا تو حقیقی وجود جو ان کی ہیں ان کو جمع فرمایا اس وقت جو میں آپ کے سامنے ہوں جو آپ میرے سامنے ہیں تو میرا اور آپ کا وجود حقیقی وجود نہیں ہے حقیقی وجود بہت مختصر ہے یہ اضافی وجود اس جسم کو واضح کرنے کے لیے بعد میں کر دوں کہ یہ میرے ناخن آپ دیکھیں یہ وہی ناخن ہے جو پیدائش کے وقت آپ میرے بال دیکھیں یہ بال وہی ہیں جو میری پیدائش کے وقت تھے بال تو بدل رہے ہیں ناخن تو بدل رہے ہیں بال واق کے یہ وجود حقیقی وجود ہے حقیقی وجود بہت مختصر وجود ہے جس میں تغیر تو اللہ تبار تعالیٰ نے تمام انسانوں کے حقیقی وجود سے ان کو یکجا فرمایا ایک میدان میں سب کھائیں گے سب کو جمع ہوگا جب یہ سب جمع ہوئے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو ایسے پڑے ہوئے ہیں جیسے کہ بے جان چلے پڑے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اپنی تجلی ڈالی جب تجلی ڈالی تو یہ سارے کے سارے متحرک ہو گئے یہ ایسے ہو گئے جیسے آپ نے دیکھا ہو کہ روشن دان کی کھڑکی سے دھوپ اندر آ رہی ہو تو اس میں خاصی ذرات حرکت کر چکی اب یہ متحرک ہوئے اب یہ جو متحرک ہوئے ہیں کس وجہ سے متعلق ہوئے اللہ کی تجلی سے متعلق ہوئے اس لیے ہر انسان کی فطرت میں اللہ کی محبت موجود ہے ہر انسان کی اللہ کی محبت موجود ہے اور اس کا تقاضا ہے یس کرون اللہ کہ یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کا ذکر اس محبت کی وجہ سے ہے جو اللہ کی تجلی کی وجہ سے اور ہر انسان کے دل میں اللہ کی محبت موجود ہے دنیا میں انسان نے آپ کے اس محبت کو دبا دیا ہے مگر ہر ایک انسان کی فطرت میں اللہ کا تصور اس کی محبت موجود ہے ہمارے شیخ حضرت امام اعظم کو حکمت حریفر میں ایک دہلیہ حاضر ہوا دہلی ہو جو اللہ کے وجود کے ملک ہے حضرت آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر دن میں اللہ کی محبت موجود ہے اور اللہ کے وجود کا تصور موجود ہے میں یہ بات یقین سے وصول سے کہتا ہوں کہ میرے دل میں نہ اللہ کی محبت ہے نہ اللہ کا تصور ہے اگر امام کہ میں اسے ایک سوال کرتا ہوں جواب دیجیے جواب نہیں حضرت جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں حضرت ایک آدمی ہے تو ہے ایک کشتی میں سوار ہے اور سمندر میں طوفان آ گیا کوئی بچنے کی صورت نہیں کیا دن میں یہ خیال آتا ہے کہ وہ غیبی قوت ایسی ہو جو مجھے اٹھا کے ساحل سے پھینکی تو میں کہ جی ہاں میرے یہ تو فکر ہے اور میں جس غیبی قوت کا تصور آ رہا ہے اسی کو اللہ سے تو یہ دنیا کے اندر تم نے اپنے اس تصور کو دبا کے رکھا ہوا ہے تو فرمایا کہ قیام قدیم ہوگا اللہ تبار وطالعہ نے جو سزا بیان فرمائی کہ لا کلیم محمود اللہ یوم قیامہ کہ اللہ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں فرمائیں گے جب اللہ کلام نہیں فرمائیں گے اس کا کیا فرق پڑتا ہے جب کافر ہے اس کا عذاب ہو رہا ہے اگر اللہ کلام نہ فرمائے کیا فرق پڑتا ہے جب قیامت دن کھڑے ہوں گے تو یہ جو ہم نے اللہ کے تصور کو اس کی محبت کو دبا رکھا ہے تو یہ باقی جو ہیں یہ ہٹ جائیں گے جب ہٹ جائیں گے تو محبت پوری طرح سے نمایاں ہوگی جب نمایاں ہوگی تو ایک کافر کے لیے بھی جس کی محبت نمایاں ہو چکی ہوگی اس کے لیے جہنم کے عذاب سے زیادہ تکلیف دے اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب کا کلام نہ کرنا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجربی ڈالی جب تجربی ڈالی سے حرکت پیدا ہوئی محبت پیدا ہوئی اس کے بعد اللہ تبارک سوال فرمایا سوال فرمایا کہ الگ تو بے خالی کی ہوں کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں یہ سوال نہیں الگ تو بھی ربی کو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا دنیا میں جانے کے بعد تم میری ربوبیت کے منکر ہو جاؤ گے تو اس لیے ہمیں کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں رب کس کو کہتے ہیں اور اللہ نے سوال رب کا کیوں فرمایا رب کہتے ہیں اس کو کہ جس جو تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہو پیدا ہی نہ کیا اس نے پیدا کرنے کے بعد تمام ضروریات کو اس نے پورا کیا ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم قبول نہ کیا جائے تو ہونا کیا دنیا میں جانے کے بعد تم کسی اور کو حاضر کروا مشکل کشا مانو گے دنیا میں جانے کے بعد میرے حکم کے مقابلے میں دوسروں کا حکم قبول کرو گے بلا سب نے کہا کہ اللہ کے تم ہی رب ہے سوا کون رب اور اس کی جو تفصیل آتی ہے جب اللہ نے سوال کیا تو سب خاموش کا جواب کسی کو نہیں آتا سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بلا کہا اور حضرت کی ابتدا میں پھر تمام نے بلا کہا انبیاء کرام علیہ السلام کرام رحمۃ اللہ کفار ایمان والے جتنے بھی تھے علیہ السلام کے طور سے لے کر کیا تک آنے والے سب نے نبی اسلام کی اتباع کی نبی علیہ السلام معلم ہیں تمام انسان تو نبی علیہ السلام کے جواب پہ سب نے جواب دیا کفار نے بھی دیا ایمان والوں نے بھی دیا اب اللہ کا بار بطالہ نے فرمایا اسی لیے حضرت ابن مسور رضی اللہ عنہ کے میں روایت ہے فضار جب اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالی تو کچھ لوگ بہت کچھ ظلم بہت تھے ظلم حقیقی وجود کو کہتے ہیں کچھ ضروریاں وہ تھیں جنہوں نے اس روشنی کو جج کیا اور جج کرنے کے بعد ان کو منعقد کیا تو منعقد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سے اب آپ کچھ وہ تھے ضرور جنہوں نے براہ راست جج نہیں کیا نبی علیہ و اسلام کے ذریعے سے جج کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی صحبت کے لیے چن کیا تو اللہ تبار وزال نے سوال سنا اور یہی سوال ہے جو سب سے پہلے پھر قبر میں ہوگا کہ جو پہلا سوال ہوگا قبر میں وہی مر ربوں کا پہلا رب کون ہے کہ تو نے اپنی دنیا کی زندگی میں رب کو حاج طرح مشکل گشا مانا اللہ کو مانا یا نہیں مانا اور کیا تو نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کا حکم قبول کیا کہ نہیں کیا اب ظاہر ہے کہ جواب تو بڑا آسان ہے کہ قبر میں میں جا کے کہہ دوں گا اللہ ربی کہ اللہ کے رب ہے اگر میں نے دنیا میں اللہ کے سوا کسی کو حاضر و مشکل کشا مانا ہے تو وہاں اللہ کیسے کہوں گا اور اللہ کے وقت کے مقابلے میں دوسروں کا مانا ہے تو اللہ کیسے کہوں گا تو یہاں جو پہلا سوال وہاں ہوا تو یہی پہلا سوال قبر کے اندر ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم نے برہ راست سوال کیوں کیا اس لیے برہ راست سوال کیا کہیں یہ بہانہ نہ ہو کہ اللہ کیا کریں ہمیں تو پتہ نہیں تھا تمہارا رب ہے تو اللہ فرما تو میں نے براہ راست سوال کیا تاکہ قیامت کے دن تمہارے پاس اس سلسلے میں کوئی اور گزافی نہ رہ جائے اس کے بعد اسی رکو میں سوا دو سو چالیس کا اللہ تعالیٰ کہ وہ لوگ جو دنیا پرستی کے اندر مبتلا ہے دنیا کو انہوں نے اپنا محبوب بنا رکھا ہے ان کی مثال جو ہے وہ کتے کی ہے سب ہمارے دو سو اکتالیس کا اللہ نے مثال بیان فرمائی کہ کتے کی حالت یہ ہے کہ اگر آپ اس کو دوڑائیں تو بھی ہانپتا ہے نہ دوڑائیں تو بھی ہانپتا ہے ہمارے اسی طرح دنیا پرست آدمی کی مثال ہے کہ مال ہو تو بھی اور مال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے مال نہ ہو تو بھی مال حاصل کرنے کی کوشش کرے گا مال ہو تو بھی مال حاصل کرنے کی کوشش کرے گا میں اس کی مثال جو ہے وہ کتے کی مثال ہے فرمایا کہ جنات اور انسانوں کی اکثریت نے اس بات کو ثابت کر رکھا ہے کہ وہ جہنم کے لیے پیدا ہوئے ہیں کہ وہ اعمال اختیار کر رہے ہیں جن کو جہنم لینا لے جانے والے ہیں فرمایا کہ حالانکہ ہم نے انسانوں کو سوچنے کے لیے دل دیے لیکن وہ ان کا استعمال نہیں کرتے ہم نے ان کو آنکھیں دی لیکن آنکھوں سے حقیقت کو نہیں دیکھتے ہم نے ان کو کان دیے لیکن کان سے حق کی آواز کو نہیں سنتے کہ یہ مویشیوں کی طرح بلکہ مویشیوں سے بھی بیالیس تیئیس ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی تعریف فرمائی اور یہ بات فرمائی کہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی غلط سفرائی کے قیامت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے اور سفر میں دو سو سینتالیس سے فرمایا کہ بھی بھی اللہ کو ہے اور پھر یہ بات آپ فرما دیں کہ اپنے نفا نقصان کا بھی میں مالک نہیں خدا جائے کہ تمہارے نفع کا مالک ہوں اور میں عالم الغیب بھی نہیں اگر عالم الغیب ہوتا تو مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی تو میں پہلے اپنی اچھائیوں کو جمع کر لیتا سفر دو سو تینتالیس پہ رو نمبر چوبیس ہے خلا کا کوئی نفسی واقعہ فما کہ انسان کی دنیا بیوی ہے اور اللہ تبارک وطالعہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ کہ تو ہمیں صحیح سالم بچہ فرما جب اللہ بچے کے آثار پیدا فرما دیتے ہیں بچہ پیدا ہو جاتا ہے پھر منت مانگنے کے لیے منت چڑھانے کے لیے یہ دوسروں کی جگہ پہ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں سفر نمبر دو سو چوالیس پر اللہ تبارک وطالعہ نے یہ بات ارشاد فرمائی لیکن لوگوں کو یہ حاجت روا مشکل کشا مانتے ہیں وہ سب کے سب بے اختیار ہیں اور ان کے اختیار میں کچھ نہیں اور سب دو سو پینتالیس کے اللہ تبار وطالعہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نبی علیہ والسلام کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل یہ قرآن مجید ہے اور ہمارا کہ قرآن مجید کے ادب و احترام کی صورت یہ ہے کہ اللہ القرآن کہ جب قرآن پڑھا جائے لہو بس یہاں سے تم سے سنو قرآن کی چپ کے رہو لالحم تاکہ تم رحم کیے اس آیت کے بارے میں اس کا رشان حضور ہے یہ بات فرمائی گئی کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے نماز کے بارے میں جس میں مقتدیوں کو حکم دیا گیا ہے کہ امام کی اختیار کے وقت خود قیاد نہ کریں قیاد دو قسم کی اونچی قیاد آہستہ قیاد تو یہاں حکم بھی اللہ نے دو دی کہ وہ علاقوں قرآن پھنستا نہیں ہو جب قرآن پڑھا جائے اگر آواز اونچی ہو بس تو دھیان سے اس کو سنو اور اگر آواز نہ بھی آ رہی ہو تو وہ ان سے تو تو بھی چپ کے رہو اور یہ چپ کے رہنا اور دھیان سے سننا نہ پڑھنا بغیر یہ اپنی مرضی سے نہیں اللہ سے ہے اس لیے یہ رحمتوں کا ذریعہ ہے اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ جو ذکر ہے یہ دل میں ہونا چاہیے دل میں ذکر ہے یہ افسر صفحہ نمبر دو سو چھیالیس کا یہ سورت الفال فال ہے اور اس کے دس رکو یہ پہلا ہے بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم یا سنون قانی الفال اس میں اللہ تبار بطالیہ نے مال قلیمت جہاد میں مال غنیمت کی تقسیم کا ذکر کمایا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی خصوصیات بیان فرمایا ہمارے کے ایمان والوں کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی محبت اور اللہ کی جل اللہ کے جلال پسند جو ہے ان کے دل میں کب کبھی پیدا ہوتی ہے اور جب قرآن مجید سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھنے والے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں میں کا المحمن الحق کا یہی پکے ایمان والے ہیں اور ان کے بلند درجات ہیں اللہ کے نزیر اور اللہ ان کی پتہیوں کو معاف فرمائیں گے اور اللہ نے دنیا کے اندر عزت والا رزق دیں گے اور آخر کی جنت کی نعمتیں کو عطا فرمائیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب دو سو چھیالیس کے آخر دو سو سینتالیس پر غزبۂ اقبال کے طبیعت فرمایا کہ اس غزبے میں ہم نے حق اور باطل کو پوری طرح سے واضح فرما دیا سفر دو سو سینتالیس کے آخر دو سو اڑتالیس پر رکو نمبر دو ہے جو رشید ہے اس نبی اللہ نے کے کو بیان فرمایا ہے اور پھر صفحہ دو سو اڑتالیس میں رقو میں اللہ تعالیٰ نے بات کی شاد فرمائی کیا ایمان والوں تمہارے لیے مناسب تھی کہ میدان جہاد میں پیٹ موڑو میدان جہاد کی بھاگنا یہ مناسب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان فرمایا کہ ہم نے فضر بدر میں تمہاری اس حالت میں کہ تمہارے پاس ذرائع اور وسائل کے تعداد میں کم تھی ہم نے تمہیں کامیابی عطا فرمائی سفر دو سو انچاس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکو نمبر تین ہے اللہ رسول اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کے رسول سسرم کی جو ہے وہ تم فکار کرو اور سفر دو سو انچاس کے آخر دو سو پچاس میں فرمایا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں وہ اس چیز طرف بلا رہے ہیں کہ جو چیز تمہاری زندگی کا ذریعہ ہے وہ ہے جہاد جہاز جہاد کے مومن سفر میں دو سو پچاس اللہ کے بارے بتانا سنا کہ تمہارے معاشرے میں اگر ظلم کرنے والے لوگ موجود ہوں گے تو ان کے اسی کا مظاہرہ کرو تو اللہ کا جو عذاب آئے گا تو انہیں کو اپنی پکڑ میں نہیں دے گا بلکہ تمہیں بھی اپنے ساتھ گرفت میں لے گا سفر میں دو سو پچاس جا کر دو سو اکاون پر رکو نمبر چار ہے یا جہاں غذین عملوں فرقانہ اگر اگر اختیار کرو گے تو اس کی برکات کے لیے دل میں اللہ ایسی صلاحیت پیدا فرما دیں گے کہ تم حق اور باطل میں تمیز کرنے والے بن جاؤ گے سفر دو سو پچاس کے آخر دو سو اکاون پر وہی جم کرو بکل نظی کا کرو اس میں نبی علیہ السلام کی ہجرت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور سفر میں دو سو اکاون پہ اللہ تعالیٰ نے بات اشاد فرمائی کہ مکہ کی جس کی کیفیت علاقے کی کیفیت یہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ کا یہ قرآن مجید تیری کتاب ہے اور نبی ہم تیرے نبی ہیں تو ہم پھر بھی ماننے کو تیار نہیں تو آسمان سے ہم پہ پتھروں کی بارش کا فرما دے یا ہم پہ کوئی اور عذاب لیا اس پہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے خود مانگنے کے باوجود بھی اللہ نے ان پہ عذاب تعلیم کیا اس کے دو سبب ہیں ایک سبب یہ کہ اللہ تبار کا تعالیٰ وہاں عذاب اللہ فرماتا جہاں آپ موجود ہوں تو آپ کی ذات و برکات کی وجہ سے تو معلوم ہوا کہ جہاں حضرت موجود ہوں گے اور حضرت کی سنتوں کا اہتمام ہوگا وہاں بھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا اور دوسری وجہ یہ فرمائی کے لیے جیسے استغفار کرتے ہیں تو اہل مکہ کا یہ مشرق مکہ کا طریقہ تھا کہ جس پر یہ طواف کرتے تھے اس پر اپنے بدھوں کا تصور نہیں کرتے تھے طواف کرتے تھے اللہ کے لیے اور جب طواف کرتے تھے تو ان کی زبان پہ یہ جملہ ہوتا تھا اب ہوا اب ہوا اب ہوا اللہ تجھ سے معافی مانگتے ہیں تجھ سے معافی مانگتے ہیں ہمارے میں کی برکات کو اس کے عذاب نازل نہیں ہو رہا اور کوئی لمحہ نہیں ہوتا تھا جس لمحے میں طباف نہ ہو رہا ہو لہٰذا جب طباف ہو رہا ہے اور اللہ سے معافی مانگی لا رہی ہے تو اللہ اس وقت عذاب نازل نہیں کر پاتے اس سے جو بات ایک وہی سوچنے کے قابل ہے کہ اگر کافر ہے مشرق ہے وہ بھی استغفار کرے تو عذاب سے بچ جائے اور اگر ایمان والا استغفار کرے تو پھر کس قدر اس پر احمد نازل ہو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مساجد ہیں ان کا متولی اور ذمہ دار ان لوگوں کو ہونا چاہیے کہ جو تقوا اختیار کرنے والے ہیں سفر دو سو باون پہ اللہ کے بار مطالعہ نے بات اشار فرمائی کہ یہ لوگ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں اللہ کے دین کی مخالفت میں اور اللہ نے اپنے دین کو غالب رکھنا ہے تو لہٰذا سوائے حضرت ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اور سفر دو سو باون پہ رکو نمبر پانچ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت تک جہاد و کتاب کرو جب تک کہ پوری کی پوری کیفیت اللہ کے دین کی نہ ہو جائے اور اللہ کا دین غالب نہ آ جائے اور اللہ کی اطاعت جو ہے وہ اس کا غلبہ نہ ہو جائے اور اس بات پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سو باون کے آخر میں کہ یہ لوگ اگر پھر جائیں مخالفت کریں تو اس سے پریشان نہ ہو اس لیے کہ اللہ تمہارا کارساز ہے اللہ بہترین کارساز اور بہترین مددگار ہے سفر دو سو کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی غزل بازی کا ذکر کمایا اور مال کو تقسیم کرنے کا اصول بیان فرمایا اور میں جو کہ تول کے اللہ تبار نمبر چھ ہے یا الذین و الا نقید ملکیت ہو اس کے اللہ نے جہاد کے بیان فرمایا پہلا جب یہ بیان فرمایا کہ ثابت تدمی کو اختیار کرو اور دوسرا یہ فرمایا کہ اللہ کا ذکر کے ساتھ کرتے رہو اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ اپنے اسلام کی اجازت نفس پرستی کو اختیار مت کرو اور پھر کہ آپس میں اختلاف مت کرو نہیں تو دوستری پیدا ہو جائے گی اور اس کے اختیار کرو اور ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرو اور کہ عقل کے اور تکبر کرتے ہوئے مت نکلو ریاستانی مت کرو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے سے جہاد میں چلو اور اللہ کامیابی عطا فرمائیں گے اور پھر اللہ نے غلبے باز کا ذکر فرمایا کہ دشمن کس طرح سے ناکام ہوا اور اللہ نے کس طرح کامیابی عطا فرمائی رقم میں دو سو پچپن کے بس سات ہے کہ یقور المناقن اور یقر تو فرمایا کہ جب ایمان والے جہاد کے لیے نکلتے ہیں ان کے بعد ذرا وسائل نہیں ہوتے تو منافقین تنگ کرتے ہیں کہ ان کو دیکھو کہ ان کو دین نے جو ہے وہ مغرور بنا رکھا ہے کہ دین کی وجہ سے جو ہے یہ مغرور ہیں یہ پاگل ہیں یہ دیوانی ہیں ان کا دماغی توازن کام نہیں کر رہا تو فرمایا کہ ان کی اپنی حالت یہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد کرنے والے جو اللہ کو بھروسہ کرتے ہیں یہ اعتراض کرنے والے خف کرنے والے ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب موت کے وقت فرشتے آتے ہیں دروپ نکالنے کے لیے تم سے پوچھتے ہیں کہ اب کر رہا ہو تو تمہاری سوچ پہلی تھی غلط تھی یہ اعتراض کرتے ہیں لیکن یعنی ان کے اعتراض پہ ان کی بات کو قبول نہیں کیا جاتا جب یہ بھونا وجوہ ہوں وبارہ ہوں تو وہ گرد مارتے ہیں ان کے کھیتوں پر بھی اور ان کی پخانوں کی جگہ پر اس بات اللہ سب بتا ہیں میں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نعمت تبدیل نہیں فرماتے جب تک قوم بذا کے خود بےراہڑی کا شکار نہ ہو جائے سفر دو سو چھپن کے اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ جہاد کریں اس قوت کے ساتھ کہ جو آپ کے ہاتھ لگیں ان کے بارے میں کوئی نرمی اختیار نہ کریں اور فرمایا کہ تاکہ دوسروں کو بھی عبرت حاصل ہو اور تمہارے مقابلے میں نہ نکلیں فرمایا اگر کسی قوم سے معاہدہ ہے اور تمہیں خطرہ ہے کہ یہ معاہدہ توڑیں گے تو تم پر دھیان کی مت کرو اعلان کر دو معاہدہ توڑنے کا اس کے بعد کہتے ان پہ حملہ کرو سفر دو سو چھپن پہ یہ رکو نمبر آٹھ ہے ولایا سبن الدین کفل صبح کو ہم لا ہوں بغیر جس قدر ممکن ہو سکے دشمن کے لیے تیاری کرو اور پھر جو ہے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے ان کے مقابلے کے لیے نکل آؤ اور سفر نمبر دو سو ستاون پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ اے نبی علیہ السلام آپ کے جو کرام رضی اللہ ان کے درمیان اختلافات تھے اللہ قبار مطالعہ نے اختلافات کو اس طرح سے دور کیا کہ اگر آپ پوری دنیا کا مال خرچ کرتے تو ان میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے اللہ نے ان میں الفت پیدا کی اور اللہ نے ان کو آپ کے دین کا معاون بنایا سفر نمبر دو سو ستاون کے آخر دو سو اٹھاون کا رکو نمبر نو ہے یا جو نبی علیہ کتاب کیا یعنی نبی علیہ السلام آپ ایمان والوں کو جہاد کی تحریر دیتے رہیں اور فرمایا کہ اگر مقابلے میں کثیر مجبوری ہو تو بھی اسے گھبرانا نہیں چاہیے اس کے مقابلے میں آ جانا چاہیے اس لیے کہ اللہ کی مدد میں حاصل ہے سفر دو سو اٹھاون کے غزل بدر کے بعد نبی علیہ السلام نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ لیا تو بعض حضرات نے مشورہ دیا کہ ان کو قتل کیا جائے بعض ان سے کھیلا لے کر چھوڑا جائے نبی علیہ السلام نے لے کر چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اصلاح فرما دی کہ مناسب تو یہی تھا کہ ان ان کو قتل کیا جاتا تاکہ کے حوصلے ٹوٹ جاتے لیکن ان میں سے بعض لوگوں نے ایمان لانا تھا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیے کے فیصلے کو تبدیل نہیں فرمایا سفر نمبر دو سو اٹھاون پر یہ رکن بل دس ہے یا جو ہم نبی جو کل فرمایا کیا نبی اسلام جو آپ کے پاس جی ہیں تو ان سے جن سے آپ نے فریہ لیا ہے تو ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے خدا پار کے ساتھ کر آئے ہو لہٰذا فری ادا کرو اور تمہارا ایمان اگر اخلاق کے ساتھ ہوگا تو اللہ تمہاری بخش فرمائے گا اور سفر میں دو سو انسٹھ پہ اللہ کے بتا نے بات فرمائی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہجرت کی جہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی مہاجرین اور انصار یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اس کے بعد اللہ سبار بتانے نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو مہاجرین ہیں اور یہ جو انصار ہیں اولائے محمود محمد الحق کا اللہ نے ان کو ایمان کی صنعت فرمائی یہ پکے اور سچے ایمان والے ہیں لحم مقفیت ہماری اسکم کریم ان کے لیے اللہ نے بخشش بھی ہے اور ان کے لیے عزت کی روزی بھی ہے دنیا کے اندر بھی اور آپ اپنا دنیا کی منتخب شاپے میں بھی سفر دو سو ساٹھ پیس رکو کے آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ وراثت کا ایک مسئلہ بیان فرمایا تو پہلے یہ تھا کہ مہاجرین و انصار ایک دوسرے کے وارث بنتے تھے پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ نہیں اب جو حقیقی رشتے دار ہوں گے جن کا خونی رشتہ ہوگا وہ لوگ وارث بنیں گے اور اس کے بعد جس وقت ہے ان شاء اللہ کل گفر ہوگی اللہ مجھے بھی آپ کو صحیح حکومت عمل کی توقی قطع فرما دے آپ کو دعوت اللہ الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين مالك يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله اللهم ربنا ولنا حسنا ان لم تغفر لنا